روح بن عبادہ نے کہا ہمیں اسماعیل بن مسلم عبدی نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ہمیں نبیز میں کچی کھجوروں کو خوش کھجوروں کے ساتھ ملانے یا کشمش کو خوش کھجور کے ساتھ یا کشمش کو نیم پختہ کھجوروں کے ساتھ ملانے سے منع کیا اور یہ فرمایا تم میں سے جو شخص اسے پیے آگے وکی کی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو باون کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترپن